اور جس دن قیامت برپا ہوگی اس دن مجرم لوگ قسم کھا لیں گے کہ وہ برزخ میں ایک گھڑی سے زیادہ نہیں رہے اسی طرح دنیا میں بھی وہ اوندھے چلا کرتے تھے